میں doctor Mehdi Hasan professor of journalism ہم اب تک پاکستان کے میس میڈیا کے حوالے سے سب سے پہلے میس میڈیم یعنی پرنٹ جس کے ذریعے اخبارات اور میگزین شائع ہوتے ہیں اس کی تاریخ پہ بات چیت کر رہے ہیں ہم نے اب تک آزادی کے بعد سے ایوب خان کے دور تک کے جو حالات پریس کے رہے ہیں پاکستان میں اس پہ بات چیت کی ہے اس سے پہلے کہ ہم ایوب خان کے دور کے بعد کے پریس کے بارے میں بات چیت کریں آج پہلے اس پہ ڈسکشن ہو جائے کہ ایوب خان کے دور میں جو تبدیلیاں آئیں پریس میں اس کا کیا اثر پڑا پاکستان کی صحافت پہ کیونکہ جب سے پاکستان ہندوستان میں پرنٹڈ نیوز پیپر شروع ہوئے تھے سترہ سو اسی میں ہم نے یہاں بات کی تھی پہلا اخبار نکلا تھا اس کے بعد سے لے کے اور انیس سو اٹھاون میں مارشل لاء کے نفاذ تک ہمارے اخبارات زیادہ تر سیاست کو اپنا موضوع بناتے رہے تھے آزادی کی تحریک میں سیاست سب سے اہم موضوع ہوتا تھا اس سے پہلے جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا تو ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریزی حکومت کے جو مظالم ہندوستانیوں پہ ہوتے تھے اور استحصال جس طرح وہ کرتے تھے ہندوستانیوں کا وہ موضوع ہوتا تھا اٹھارہ سو ستاون میں سیاست موضوع رہی اس کے بعد جب تحریک پاکستان شروع ہوئی قرارداد لاہور کے بعد تو اس میں بھی سیاست ہی سب سے اہم موضوع رہا پاکستان بننے کے بعد بھی سیاست پہ اخبارات کی توجہ سب سے زیادہ رہی انیس سو اٹھاون میں جب سات اکتوبر کو مارشل لاء کا نفاذ ہوا اور آئین منسوخ کر دیا گیا تو اس کے ساتھ ہی سیاسی جماعتوں پہ اور سیاست پہ پابندی عائد ہو گئی یہ اخبارات کے لیے ایک بہت اہم موڑ تھا کیونکہ اخبارات کو اپنے صفحے سیاست سے اور سیاسی سرگرمیوں سے بھرنے کی عادت تھی اب اخبارات کو ایک مسئلہ درپیش تھا کہ وہ اپنے قارئین کے انٹرسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے کون سے موضوعات تلاش کریں کیونکہ سیاست پہ پابندی تھی سیاسی جماعتوں پہ پابندی تھی مزدور یونینوں پہ پابندی تھی طلبا کی تنظیموں پہ تنظیموں پہ بھی پابندی تھی اور ان کے جو الیکشنز ہوتے تھے ان کی جو ایسوسیشنز ہوتی تھیں یونین ہوتی تھی ان سب پہ پابندی عائد کر دی گئی تھی تو بظاہر یوں لگتا تھا کہ اب پاکستان کی صحافت کے پاس کوئی ایسا موضوع نہیں رہا جس سے وہ اپنے صفات بھر کر اپنے قارئین کی دلچسپی کو برقرار رکھ سکے اس سلسلے میں اخبارات میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ اپنے قاریوں کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاست کی جگہ پاکستان کے اخبارات نے پاکستان کی صحافت نے دوسرے موضوعات تلاش کیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ پاکستان کے اخبارات میں ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ ہر ہفتے ایک صفحہ یا ایک سپلیمنٹ خواتین کا شائع ہوتا ہے بچوں کا ایڈیشن شائع ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں اسپورٹس کا اور فلموں کا ایک ایک صفحہ شائع ہوتا ہے اسی طرح سیاست کے بارے میں بھی ایک سپلیمنٹ ویکلی شائع ہوتا ہے اس سے پہلے صرف سنڈے ایڈیشن کے نام سے ایک خاص ایڈیشن شائع ہوا کرتا تھا اخبارات میں لیکن اکتوبر انیس سو اٹھاون کے بعد مارشل لا لگنے کے بعد اخبارات نے یہ تمام دوسرے فیلڈ دوسرے میدان تلاش کر لیے اور اس طرح انہوں نے جو معاشرتی سرگرمیاں تھیں ان پہ زیادہ توجہ دینی شروع کی کیونکہ سیاست کا میدان ان کے لیے بند ہو گیا تھا اس زمین میں بہت سے اخبارات نے نئی اختراعات بھی کی روزنامہ امروز جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ پروگرسو پیپرز لمیٹڈ کے تحت پاکستان ٹائمز کی سسٹر پبلیکیشن کے طور پہ یہ اخبار انیس سو اڑتالیس میں شائع ہونا شروع ہوا تھا اور علمی ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے اس اخبار کی بہت سی خدمات تھی کیونکہ اس میں کام کرنے والے لوگوں کا تعلق پروگریسو رائٹرز موومنٹ کی جو تحریک تھی اس سے تھا اور اس کے بہت سے کارکن صحافی جو تھے وہ ادب کے میدان میں بھی بر صغیر میں ایک اہم مقام رکھتے تھے چنانچہ اس اخبار کا سنڈے ایڈیشن یا آف ڈے ایڈیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک خاص اور نمایاں حیثیت رکھتا تھا اسی اخبار نے انیس سو اٹھاون کے بعد پہلی مرتبہ خواتین کے مسائل کے حوالے سے خواتین کا صفحہ شروع کیا اس سے پہلے مکمل صفحہ شائع کرنے سے پہلے اس اخبار نے ایک کالم خواتین کے لیے اسپیشل شروع کیا جس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم تاریخ کے حوالے سے کہ اردو صحافت میں روزانہ اخبارات کے حوالے سے امروز وہ پہلا اخبار تھا جس نے ایک خاتون رپورٹر کو اپنے یہاں رکھ کر اور پہلی مرتبہ روزانہ کے حوالے سے خواتین کے مسائل پہ ایک کالم شائع کرنا شروع کیا مجھے یاد ہے اس کی ہیڈنگ ہوا کرتی تھی اس کالم کی خاتون کی نظر میں اور جو مختلف مسائل روزمرہ زندگی میں عورتوں کو درپیش ہوتے تھے اس پہ ان کی یہ کالمس جو تھی یہ اظہار خیال کیا کرتی تھیں اس کے بعد باقی اخبارات نے جن میں روزنامہ مشق سر فہرست تھا اور لاہور کا روزنامہ کوہستان جو بہت بڑی سرکولیشن کے دو مقبول اخبار تھے جن کو ہم صحافت کی ٹرمینالوجی میں میس سرکولیشن ڈیلی یا پاپولر نیوز پیپرز کہہ سکتے ہیں انہوں نے خواتین کے صفحے شائع کرنے شروع کیے اس کے ساتھ ہی ہفت روزہ فیچرز کا سلسلہ اخبارات میں شروع ہوا کہ ہر ہفتے اخبارات میں کسی سوشل موضوع پر کسی معاشرتی مسئلے پر یا کسی ثقافتی مسئلے پر ایک تفصیلی فیچر جس میں تصویریں بھی ہوا کرتی تھیں وہ شروع ہوا اور اس کے بعد ہر اخبار نے اپنے ہاں فیچر رائٹرس کی ایک پوسٹ ریگولر بیسس پہ قائم کر دی تو فیچر رائٹنگ کی ابتدا بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارشل لاء کے بعد جب سیاست پہ پابندی لگی تو دوسرے موضوعات پہ معاشرتی موضوعات پہ اور ثقافتی موضوعات پہ فیچر رائٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور جو کچھ ہی عرصے میں بہت زیادہ ڈیولپ ہو کر بہت اچھے اچھے فیچر رائٹرز پیدا ہوئے اور بہت اچھی فیچر رائٹنگ خاص طور پہ اردو اخبارات میں ہمیں دیکھنے کو ملی جو سلسلہ آج تک جاری ہے اسی دور میں فلموں کے صفات کا اضافہ بھی ہوا اخبار میں فلموں کے صفات کے حوالے سے ایک خاص بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ صفات شروع ہونے سے پہلے پاکستان میں اور خاص طور پہ بر صغیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہندوستان میں جہاں کی فلم انڈسٹری بہت بڑی فلم انڈسٹری تھی اور آج بھی بہت بڑی فلم انڈسٹری ہے بہت سے بہت مقبول فلمی رسالے شائع ہوتے تھے اور کیونکہ پاکستان کی فلمی صنعت متحدہ ہندوستان کی فلمی صنعت کا حصہ رہی تھی اس لیے وہی ٹرینڈ سارے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں بھی دیکھنے کو ملتے تھے آج بھی ملتے ہیں جو ہندوستان کی فلمی صنعت میں پائے جاتے تھے چنانچہ پاکستان میں بھی ہندوستانی فلمی صنعت کے حوالے سے فلمی صحافت نے بہت زیادہ ترقی کی جب پاکستان میں فلمی بن فلمیں بننی شروع ہوئیں اور بنگالی زبان کے اردو زبان کے اور انگریزی زبان کے بہت سے بہت اچھے پکٹوریل فلمی میگزینز ہفت روزے پندرہ روزے اور منتھلی اخبارات شائع ہونے شروع ہوئے جو بہت بڑی تعداد میں بکتے تھے لوگ ان کو بہت دلچسپی سے پڑھتے تھے فلمی ان طبقہ خاص طور پہ ان میں بہت دلچسپی لیتا تھا خاص طور پہ ان فلمی رسائل اور جرائد کی جو فوٹو جرنلزم کی ٹیکنیک تھی وہ بہت نمایاں اور بہت ترقی یافتہ تھی کیونکہ فلمی صنعت جو ہے وہ کیونکہ گلیمر پہ بیس کرتی ہے اس لیے بہت زیادہ گلیمرائزڈ جرنلزم فلمی صنعت کے حوالے سے پاکستان میں رائج پا گیا تھا لیکن جب روزنامہ اخباروں نے فلمی صفحے شروع کیے شائع کرنے تو کیونکہ قارئین کو اپنے اخبار کے ساتھ ہی ہر ہفتے فلموں سے متعلق مواد بھی مل جاتا تھا آسانی کے ساتھ تصویریں بھی دیکھنے کو مل جاتی تھیں اور فلمی صنعت کی سرگرمیاں ان کی ایکٹیویٹیز لیٹسٹ خبریں اور جو ایک خاص انداز ہے فلمی صحافت کا کہ اس میں اسکینڈلس پہ مزے لینے والی خبروں پہ یا انسانی دلچسپی کی خبریں جو ہوتی ہیں جس میں خاص طور پہ دلچسپی رکھتا ہے فلم بین طبقہ وہ خبریں شائع ہوتی تھیں تو یہ جو روزانہ اخبارات کے فلمی ایڈیشنز تھے انہوں نے بھی اسی ٹرینڈ کو اپنایا اور وہ کمی پوری کی جو لوگ فلمی اخبار نہیں خریدتے تھے لیکن روزنامہ اخبارات خریدتے تھے ان کو فلموں کے بارے میں ان سے معلومات ملنی شروع ہوئی اس کا ایک منفی اثر ان رسائل و جرائد پہ پڑا جو خاص طور پہ فلمی صنعت سے متعلق ہوتے تھے اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج کی صحافت میں پاکستان کی انگریزی کے اخبارات بھی فلموں کو اور انٹرٹینمنٹ کو ٹیلی ویژن کو ماڈلنگ کو خاص اہمیت دیتے ہیں اور اردو کے اخبارات میں بھی یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے اس لیے رفتہ رفتہ پاکستان میں جو فلمی جریدے اور رسائل تھے وہ ختم ہو گئے یا ان کا معیار بہت کم ہو گیا کیونکہ ان کے پڑھنے والوں کی تعداد بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی کیونکہ اخبار مہنگا ہے جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں پاکستان میں مختلف وجوہ کی بنا پہ there are many reasons why newspapers are costly in Pakistan newsprint ہمارے یہاں لوکل نہیں بنتا we have to import newsprint printing ink باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی مشینیں لیٹسٹ مشینیں جن پہ اخبار چھپتا ہے پریس اس کے فاضل پرزے یہ تمام چیزیں اور کیمیکلز جو پرنٹنگ میں استعمال ہوتے ہیں فوٹوگرافک مٹیریل یہ سب کیونکہ باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے اور اس پہ کسٹم ڈیوٹی بھی لگتی ہے اس پہ دوسرے ٹیکسز بھی لگتے ہیں اور امپورٹ ہونے کی وجہ سے قیمت ویسے بھی زیادہ ہے تو اخبار ہمارے ہاں دوسرے پاکستان ایسے ملکوں کے مقابلے میں مہنگا ہے کتاب بھی مہنگی ہے رسالہ بھی مہنگا ہے مثلا اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں اخبار کی کیا قیمت ہے تو ہندوستان میں چھتیس صفحے کا چالیس صفحے کا اخبار جو ہے وہ ڈیڑھ دو روپے میں مل جاتا ہے جبکہ پاکستان میں اردو کا اخبار جو سولہ صفحے کا یا بارہ صفحے کا ہوتا ہے وہ سات روپے کا ملتا ہے اور انگریزی کا اخبار جو بیس صفحے کا یا چوبیس صفحے کا ہوتا ہے وہ عام طور پہ بارہ روپے کا تیرہ روپے کا یا چودہ روپے کا ہے تو یہ قیمت اخبار کے حوالے سے روزمرہ اتنے پیسے بہت کم لوگ پاکستان میں خرچ کرنا چاہتے ہیں یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے یا مزاج نہیں ہے اخبار پہ پیسے خرچ کرنے کا تو ہم پہلے اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستانی پبلک جو ہے وہ نیوز پیپر ریڈنگ پبلک کے طور پہ کچھ بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے ہم اخبار بین قوم نہیں کہے جا سکتے کیونکہ ہمارے ہاں چودہ کروڑ آبادی میں تقریباً بیس لاکھ اخبارات روزانہ چھپتے ہیں جن میں سے سترہ لاکھ اخبار جو ہیں وہ اردو کے ہیں اور تین لاکھ اخبار جو ہیں وہ تمام انگریزی کے اخباروں کی مل کے جو سرکولیشن ہے وہ تقریباً تین لاکھ ہے تو یہ سرکولیشن چودہ کروڑ کی آبادی میں بہت کم ہے تو اس حوالے سے فلمی پرچے جو تھے فلمی صحافت جو تھی اس پہ بھی ایک منفی اثر پڑا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل فلمی صحافت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے جب کہ آج سے بیس پچیس سال پہلے تیس سال پہلے بہت سے درجنوں کے حساب سے بہت مقبول فلمی پرچے دستیاب تھے اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی قسم کا اثر ہماری ادبی رسائل و جرائد پہ بھی پڑا اس کے دو ریزنس میں نے آپ کو بتائے تھے دو وجہ عام طور پہ ڈائگنوز کی جا سکتی ہیں ان پرچوں کے ختم ہونے کی کچھ لوگوں کا خیال ہے ریسرچرز کا خیال ہے کہ ٹیلی ویژن آنے کی وجہ سے جو نائنٹین سکسٹی فور میں آیا تھا ہم جب ٹیلی ویژن پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ بات کریں گے تو تفصیل سے اس موضوع پہ بات کریں گے لیکن یہاں مختصراً میں یہ بتا دوں کہ بعض ریسرچرس کا خیال ہے تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ ٹیلی ویژن جب آیا انیس سو چونسٹھ میں تو لوگوں نے اس کو بطور ایک انٹرٹینمنٹ کے میڈیم کے اپنا لیا اور فارغ وقت میں بجائے کہانی پڑھنے کے بجائے شاعری پڑھنے کے بجائے ناول پڑھنے کے انہوں نے ٹیلی ویژن دیکھنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ادب کی گروتھ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہمارے یہاں اور جیسا ادب اور جتنا ادب پروگریسو رائٹرس موومنٹ کے دور میں انیس سو چھتیس سے لے کے اور انیس سو ساٹھ باسٹھ تک تخلیق ہوا تھا اس میں کچھ کبھی واقع ہو گئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب کی تخلیق کم ہونے کی وجہ سے ادبی رسائل میں کمی واقع ہوئی ساتھ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ تخلیق کاروں کے پاس پبلش ہونے کے لیے لوگوں تک پہنچنے کے لیے ذرائع کم ہو گئے اس لیے وہ ان کی تخلیق جو ہے اس سے متاثر ہوئی کچھ تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں روایت تھی کہ شاعر ادیب بغیر پیسے لیے ادبی رسالوں کے لیے لکھا کرتے تھے اور ٹیلی ویژن نے یہ روایت ڈالی کہ اس نے لکھنے والوں کو پیسے دینے شروع کیے جو پاکستان کے ادیبوں اور شاعروں کا پہلا تجربہ تھا ایسا کہ انہیں اپنی تخلیق کی کچھ قیمت دستیاب ہو ان کو ان کی محنت کا کچھ سلا پیسوں کی شکل میں مل جائے تو انہوں نے ٹیلی ویژن کے لیے لکھنا شروع کر دیا وجو جو بھی ہوں مگر یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے اگر تاریخ کے حوالے سے دیکھیں کہ آج پاکستان میں ہمیں بہت کم معیاری ادبی جرائد اور رسالے ملتے ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ روزنامہ صحافت کے جو آف ڈے ایڈیشنز ہیں جو اتوار کو شائع ہوتے ہیں پہلے جمعے کو شائع ہوتے تھے اب اتوار کو ہونے لگے جب اتوار کی چھٹی ہونے لگی تو اس میں جو مٹیریل مہیا کیا جاتا ہے جو مواد دیا جاتا ہے لوگوں کو وہ مواد ان کی اس پیاس کو بجھا دیتا ہے اس خواہش کو پورا کر دیتا ہے جو خواہش وہ کبھی ویکلی یا پندرہ روزہ یا ماہوار رسالوں سے پوری کیا کرتے تھے ویکلی صحافت ہفت روزہ جس کو ہم انگریزی میں پیریوڈیکل جرنلزم کہتے ہیں ہفت روزے پندرہ روزے ماہوار رسالے یہ ہر موضوع پہ ہوا کرتے تھے مذہبی رسائل الگ ہوتے تھے سیاسی رسائل و جرائد الگ ہوتے تھے فلمی رسائل و جرائد جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا وہ علیحدہ ہوتے تھے اور جو ادبی رسائل و جرائد تھے وہ علیحدہ ہوتے تھے تو اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اپنے اپنے ذوق اور شوق کے مطابق لوگ یہ اخبار رسالے خریدا کرتے تھے اب جو آف ڈے میگزینز ہیں اخباروں کی ان میں وہ سارا مٹیریل ایک جگہ جمع کر کے دے دیا جاتا ہے جو علیحدہ علیحدہ پیریوڈیکل جرنلزم میں دستیاب ہوتا تھا لہذا لوگوں نے اب پیریوڈیکلز خریدنے کی بجائے روزنامہ اخبارات کے ساتھ جو آف ڈے میگزین آتے ہیں یا ہفتے میں جو پانچ چھ ان کے اسپیشل سپلیمنٹس آتے ہیں ان کے ذریعے سے پیریوڈیکل صحافت کے مواد کو حاصل کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے پیریوڈیکل صحافت جو ہے وہ پاکستان میں کچھ کم ہو گئی ہے یا اس معیار کی نہیں رہی جس معیار کی آج سے بیس پچیس تیس سال پہلے ہوا کرتی تھی یہ اثرات نیو ٹرینڈز میں اخبارات کے جرنزم کے نئے جو رجحانات ہیں اس میں آتے ہیں اگر ہم آج کے اخبارات کا مزاج سامنے رکھیں تو ہم آج پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اخبارات زیادہ تر توجہ جو ہے وہ سیاست پہ دیتے ہیں اور بیشتر مواد اخبارات میں سیاست سے متعلق ہوتا ہے اور بعض نقاد تو یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت سے اہم موضوعات ایسے ہیں معاشرے کے جس کو ہماری صحافت نظر انداز کر رہی ہے اس میں معاشرتی مسائل ہیں اس میں خواتین کے مسائل ہیں ان کا استحصال ہے اس میں بچوں کے مسائل ہیں اس میں تعلیم کی صورت حال ہے اس میں صحت کی صورت حال اور سہولتوں کا فقدان یا سہولتیں مہیا کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے وہ ترجیحات اس میں سائنس کی ڈیولپمنٹ اس میں مذہب کے بارے میں لوگوں کی صحیح رہنمائی یہ تمام موضوعات شامل ہیں اور صحافت کے نقادوں کا خیال یہ ہے اور تحقیق کرنے والوں کا خیال یہ ہے کہ ہماری صحافت مجموعی طور پہ ان تمام موضوعات کو آج کے دور میں نظر انداز کرتی ہے اور اس کا زیادہ تر زور جو ہے وہ سیاست پہ اور سیاسی رجحانات پہ ہوتا ہے چنانچہ جب سیاست کے پابندی لگ جانے کے بعد ایوب دور میں یہ مسئلہ درپیش ہوا اخبارات کو تو انہوں نے نئے موضوعات تلاش کر لیے سیاست کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس دور میں اخبارات میں ہوئی کیونکہ سیاسی جماعتوں پہ پابندی تھی تو وہ اخبار نویس اور وہ اخبارات جو سیاسی خبریں شائع کرنے کے عادی تھے انہوں نے اس کمی کو پورا کیا سیاسی جماعتوں کی غیر موجودگی میں اس کمی کو انہوں نے پورا کیا سرکاری بیانات کے شائع کرنے سے مارشل لا کے جو وزیر تھے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے ان کے بیانات دوسرے جو گورنمنٹ کے اہلکار تھے ان کے بیانات اور چھوٹے شہروں میں اضلاع میں ڈپٹی کمشنر کے بیانات کمشنر کے بیانات دوسرے سرکاری اہلکاروں کے بیانات نمایاں طور پہ شائع ہونے لگے اس کی دو وجوہ تھی ایک تو یہ کہ وہ پالیسیز کو حکومت وقت کی پالیسیز کے بارے میں اظہار خیال کرتے تھے اور یہ فرض کیا گیا ہے کہ صحافت کا فرض یہ ہے کہ عوام تک ان پالیسیز کو پہنچائے جو حکومت وقت اختیار کرتی ہے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کیونکہ صحافت پر بہت سی پابندیاں عائد ہو گئی تھیں جس کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں اپنی ڈسکشن میں تو اخبار نویس سرکاری بیانات شائع کرنے کے بعد خود کو محفوظ سمجھتا تھا اس دور سے بیانات پہ مبنی خبریں شائع ہونے کی جو روایت شروع ہوئی وہ آج تک جاری ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا آپ صحافت کے طالب علم ہیں آپ اخبار پڑھتے ہوں گے یقیناً اور کریٹیکل نظر سے پڑھتے ہوں گے اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے پڑھتے ہوں گے دیکھنے کے لیے کہ اس کا معیار کیسا ہے یہ اپنے فرائض پورے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے صحافت میں جو خبروں کے صفحے ہیں وہ زیادہ تر خبریں بیانات پہ مبنی ہوتی ہیں ہم نے اس سلسلے میں مختلف تعلیمی اداروں میں بہت سی صحافت کی کلاسز کے ذریعے سے بہت سی تحقیقات کی ہیں اور ان تحقیقات کے نتیجے میں ہم سائنسی بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچہتر فیصد سے لے کے بعض اخبارات میں ستاسی فیصد تک ایٹی سیون پرسینٹ تک جو خبریں ہیں وہ بیانات پہ مبنی ہوتی ہیں اس کو کوئی اچھا رجحان صحافت کا نہیں سمجھا جاتا آپ یہ پوچھ سکتے ہیں حق بجانب ہوں گے یہ پوچھنے میں کہ اگر کسی نے کوئی بیان دیا ہے تو اس کو شائع کرنے میں کیا حرج ہے لوگوں تک پہنچنی چاہیے اس کی بات کہ وہ کیا کہتا ہے کسی خاص مسئلے پہ بالکل صحیح ہے یہ بات کیونکہ اخبار کا کام کسی بھی ابلاغ کے ذریعے کا کام لوگوں کو اطلاعات بہم پہنچانا ہوتا ہے اس لیے اگر کسی لیڈر نے کسی پارٹی نے کسی اور ادارے نے کسی انسٹیٹیوشن نے کچھ کہا ہے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے تو اس کو شائع کرنے میں قطن کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن یہاں ایک اصولی مسئلہ درپیش ہے جب کوئی شخص کوئی فرد کوئی تنظیم وہ سیاسی تنظیم ہو یا غیر سیاسی تنظیم ہو جب وہ کسی مسئلے پہ بیان دیتے ہیں تو وہ ان کی اپنی رائے ہوتی ہے اپنی اپینین ہوتی ہے اور اخبار میں آپ جرنلزم کے طالب علم ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ اخبار میں اوپینین کے لیے علیحدہ سیکشن ہوتا ہے جس کو ایڈیٹوریل پیج یا اوپینین پیج کہتے ہیں اس میں ایڈیٹوریل ہوتا ہے جو اخبار کی پالیسی کو ظاہر کرتا ہے جو بھی اخبار کی پالیسی ہو اس کے مطابق ایڈیٹوریل رائٹر اداریہ نویس اداریہ لکھتا ہے وہ اس اخبار کی اپنی رائے ہوتی ہے اسی صفحے یا صفحات پر ایڈیٹر کی ڈاک ہوتی ہے لیٹرس ٹو دا ایڈیٹر مختلف لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں یا اپنی شکایات کرتے ہیں مختلف مسائل کے بارے میں وہ ان کی ذاتی رائے ہوتی ہے وہ بھی اوپینین پیج پہ چھپتی ہے لوگ جو مضامین کنٹریبیوٹ کرتے ہیں شوقیہ لکھنے والے یا متاثر ہو کے کسی ایشو سے اپنی اوپینین کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کبھی کبھی لکھتے ہیں وہ جو مضامین بھیجتے ہیں وہ بھی انہی صفحات پر چھپتے ہیں کیونکہ وہ ان کی اوپینین ہوتی ہے مضمون لکھنے والے کی جو اخبار کے اپنے آرٹیکل رائٹر ہوتے ہیں ان کے مضامین بھی انہی صفحوں پہ چھپتے ہیں عام طور پہ کالم جو ہیں وہ بھی انہی صفحات پر چھپتے ہیں کیونکہ کالم بھی کالم نویس کی کالمنسٹ کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے اس مسئلے کو ہم انگریزی کی ٹرم اگر استعمال کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کالم نویس سبجیکٹو رائٹنگ کرتا ہے اپنی سوچ کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کسی بھی مسئلے کو اسی بات کو ہم انگریزی میں اس طرح کہتے ہیں کہ a columnist interprets what a reporter reports کیونکہ خبر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور جو کچھ میں ابھی خبر کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ تمام دنیا میں تسلیم شدہ ہے اس اصول کو تمام دنیا صحافت کے حوالے سے تسلیم کرتی ہے کہ خبر ہمیشہ غیر جانبداری کے ساتھ لکھی جانی چاہیے یا لکھی جاتی ہے خبر میں کسی رپورٹر کو کسی خبر نویس کو اپنی رائے شامل کرنے کا حق نہیں دیا جاتا اگر اس میں کسی کو رائے شامل کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو وہ اس پہ کالم لکھ سکتا ہے وہ علیحدہ سے انٹرپریٹیو خبر انٹرپریٹیو رپورٹ کہتے ہیں جسے جس میں تجزیہ کرتے ہیں آپ کسی خبر کا کہ ایسا کیوں ہوا یا کیوں کہا کسی نے وہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے وہ آپ اپنے نام سے رپورٹر اپنے نام سے شائع کرا سکتا ہے لیکن جہاں تک خبر کا تعلق ہے اس کا آبجیکٹو ہونا جو ہے یہ جرنلزم کے ایتھکس میں ایک بہت اہم مقام رکھتا ہے تو میں نے جو کہا کہ یہ قابل اعتراض ہے بیانات پہ مبنی خبریں شائع کرنا اس میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے جیسا ابھی ہم نے کہا تھوڑی دیر پہلے کہ بیان کسی تنظیم کا کسی فرد کا کسی پارٹی کا کسی ادارے کا اپنا ایک لائے عمل اپنا ایک آئیڈیا یا اپنی سوچ ہوتی ہے اپنی اپینین ہوتی ہے اپنی رائے ہوتی ہے تو اگر وہ اوپینین پیج پہ چھپی تب تو جائز ہے کیونکہ پڑھنے والے کو پتا ہوگا کہ یہ اوپینین پیج ہے اور یہ اس ایکس وائی زیڈ پارٹی کی یا اے بی سی ڈی ادارہ جو ہے یا زید امر بکر کوئی بھی جو فرد ہے اس کی اوپینین ہے کسی ایسے مسئلے پر جس پر مختلف اوپینینس ہو سکتی ہیں ایسی اوپینین کو خبر کے طور پہ لوگوں کو مہیا کرنا جو ہے وہ جرنلزم کے اصولوں سے انحراف ہے یہاں میں تھوڑا سا یہ بتا دوں آپ کو کہ اوپینین کی کیا اہمیت ہے میس میڈیا کے حوالے سے خبر کے حوالے سے یا اخبار کے ٹیلی ویژن کے ریڈیو کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں جب میس میڈیا کا مختصر سا تعارف کیا تھا تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ میس میڈیا کا کام ہے ایک جمہوری ریاست میں ایک جمہوری معاشرے میں پبلک اوپینین کو ہموار کرنا اور پبلک اوپینین کا اظہار کرنا یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ پبلک اوپینین کسے کہتے ہیں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے آپ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں کہ پبلک کیا ہوتی ہے وہ کہیں گے کہ جی عوام کو پبلک کہتے ہیں اور کسی سے پوچھیں کہ پبلک اوپینین کیا ہوتی ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ جی عوام کی متفقہ رائے کو پبلک اوپینین کہتے ہیں یہ دونوں باتیں کمیونیکیشن کے حوالے سے اور صحافت کے حوالے سے صحیح نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک تمام عوام کو نہیں کہتے پبلک ایک مخصوص گروہ کو کہا جاتا ہے public is a very specific group of people تین اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں گروپ آف پیپل کے لیے کچھ لوگوں کا گروہ ہو ایک اس کے لیے تین مختلف اصطلاحات ہیں ہمارے پاس ایک اصطلاح ہے کراؤڈ یا موب کی جس کو اردو میں ہم ہجوم کہتے ہیں ایک اصطلاح ہے ماس کی جس کے حوالے سے ہم میس کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں جب بہت بڑا گروہ ہو کوئی بہت بڑا مجمع ہو تو اس کو ہم ماس کہتے ہیں اس کو ہم اردو میں عوام الناس کہتے ہیں اور ایک اصطلاح ہے پبلک کی پبلک کو عام طور پہ ہم پبلک ہی کہتے ہیں کیونکہ اگر عوام اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا پبلک ایک بہت اسپیشلائزڈ گروپ ہے ان تینوں کا میں آپ کو ایک مختصرا فرق بتا دیتا ہوں کراؤڈ کا میس کا اور پبلک کراؤڈ اس گروہ کو کہتے ہیں جو کسی فوری مسئلے کی وجہ سے کہیں جمع ہو جائیں لوگ اس کی خصوصیات میں دو باتیں شامل ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہجوم میں شامل یا کراؤڈ میں شامل لوگ جو ہیں ان کا ایک دوسرے سے کوئی باہمی رابطہ نہیں ہوتا وہ ایک دوسرے سے تعلق قائم کر کے وہاں جمع نہیں ہوئے ہوتے بلکہ فوری مسئلہ کوئی ایسا پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں اپنے اپنے طور پہ جمع ہو کے اپنی اپنی دلچسپی کے مطابق دلچسپی لینے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور دوسری کیریکٹرسٹک دوسری خصوصیت کراؤڈ کی یہ ہے کہ اس میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی ریزمبلنس آپس میں کلچر کی تعلیم کی انکم کی یہ نہیں پائی جاتی کراؤڈ میں زیادہ آمدنی والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کم آمدنی والے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کم پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں ان پڑھ بھی ہو سکتے ہیں انٹیلیجنٹ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کم انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں مثلاً اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے سڑک پہ تو وہاں جو لوگ جمع ہوں گے دیکھنے کے لیے وہ ایکسیڈنٹ اس کی کوز بنا ہے فوری وجہ وہاں جو لوگ جمع ہوئے ہیں ان کو کسی نے بلایا نہیں وہاں انہوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کر کے یہ نہیں کہا کہ آؤ ایکسیڈنٹ دیکھیں وہ سب وہ ایکسیڈنٹ دیکھنے آئے ہیں اور جب وہ کاز ختم ہوگی when that cause is no more they'll disperse in their own direction without having any ideas or having ideas of their own individually اس کو ہم موب یا کراؤڈ کہتے ہیں دوسرا بڑا گروہ بہت بڑا گروہ جس کو ہم نے ماس کے نام سے یاد کیا ہے اس کی خصوصیات دو ہیں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان سب کا کسی پیغام کے بارے میں ریئیکشن ایک ہی ہوتا ہے کسی چیز کو پسند یا ناپسند کرنے کے بارے میں یہ سملیرٹی ضرور پائی جاتی ہے لیکن یہ سملیرٹی کسی ڈیلیبریٹ ایفرٹ کے نتیجے میں نہیں ہوتی کوئی یہ سملیرٹی کوشش کر کے پیدا نہیں کرتا مثلا اگر کوئی اخبار پانچ لاکھ بکتا ہے تو اس اخبار کے قارئین جو ہیں وہ میس کہلائیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ میس سرکولیشن ڈیلی ہے دنیا میں بہت سے ایسے اخبار ہیں جو تیس تیس چالیس چالیس لاکھ پچاس پچاس لاکھ روزانہ چھپتے ہیں ہم ان کو میس سرکولیشن ڈیلی کہتے ہیں نیٹ ریزلٹ یہ ہے ان پچاس لاکھ اخبار بینوں کا کہ انہیں سب کو وہ اخبار پسند ہے اسی لیے وہ خریدتے ہیں اسے یہ سملیرٹی ضرور ہے لیکن ان پچاس لاکھ آدمیوں نے یا کسی بیسٹ سیلر کتاب جو دس لاکھ بک جاتی ہے دو تین مہینے میں اس کتاب کے ریڈرز نے آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے یہ طے نہیں کیا کہ آؤ یہ اخبار خریدیں یہ اچھا ہے یا یہ کتاب خریدیں بہت دلچسپ ہے اچھی ہے لیکن نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ پچاس لاکھ آدمیوں کو وہ اخبار پسند ہے یا دس لاکھ آدمیوں کو وہ کتاب پسند ہے تو اس کو ہم ماس کہتے ہیں جو تیسری قسم ہے گرو کی جس کو ہم نے پبلک کہا ہے وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ پبلک اس گروہ کو کہا جاتا ہے جس کی سوچ رویہ رائے بدلنے کے لیے کوئی ادارہ کوئی شخص باقاعدہ کوشش کرتا ہے جب آپ کوشش کریں گے کہ کوئی خاص اپینین اپنا لیں لوگ تو وہ لوگ جن کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں آپ وہ پبلک ہو جائیں گے اخبار کیونکہ لوگوں کی اپینین بناتا ہے تو اخبار کے ریڈر اس کی پبلک ہو جاتے ہیں پبلک ریلیشنس ڈپارٹمنٹس مختلف محکموں کے وابڈا کا پبلک ریلیشنس ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان ریلوے کا پبلک ریلیشنس ڈپارٹمنٹ ہے پی آئی اے کا پبلک ریلیشنس ڈپارٹمنٹ ہے آج کل ہر ادارہ اپنا پبلک ریلیشنس ڈپارٹمنٹ بناتا ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے جو بہت آپ کے سمجھنے کی ہے اس سلسلے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں عام آدمی میں کہ پبلک اوپینین کبھی معاشرے کی یونینیمس اوپینین نہیں ہوتی جس کو ہم متفقہ رائے کہتے ہیں اور کبھی ضروری نہیں ہے کبھی کبھی مائنورٹی کی اوپینین جو ہے تھوڑے سے لوگوں کی اوپینین جو ہے وہ بھی پبلک اوپینین کے طور پہ پریویل کرتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اکثریت کی اوپینین ہو یا پورے معاشرے کی اوپینین ہو اور یہ بات بہت واضح ہے کہ پبلک اوپینین کبھی متفقہ رائے نہیں ہوتی پورے معاشرے کی اس لیے کہ پبلک اوپینین ایک ایسی اصطلاح ہے جو ہم صرف جمہوری معاشرے میں استعمال کرتے ہیں اور جمہوریت میں جب آپ آزادی اظہار دیتے ہیں جب آپ آزادی سوچ دیتے ہیں جب آپ فریڈم آف چوائس دیتے ہیں لوگوں کو تو پھر کسی بھی مسئلے پر متفقہ رائے نہیں ہوا کرتی ہر آدمی ہر مسئلے پر مختلف اپنی سوچ رکھتا ہے اپنا انداز فکر رکھتا ہے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا جمہوری معاشرے میں جس میں آپ نے آزادی دی ہو سوچنے کی اور اظہار کی لوگوں کو جس پہ آپ کسی مسئلے پہ ایک ہی اوپینین جو ہے وہ دیکھیں کہ جی سب کی رائے یہ ہے اس مسئلے کو سامنے رکھیں اگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پبلک اوپینین کبھی متفقہ رائے نہیں ہو سکتی متفقہ رائے کی جو اصطلاح ہے در حقیقت یہ اصطلاح جمہوری معاشرے میں استعمال ہی نہیں ہوتی جمہوریت کی زبان اور ہوتی ہے جمہوریت کی اصطلاحات اور ہوتی ہیں اور آمرانہ ہاں، معاشروں یا ٹوٹیلٹیرین سوسائٹیز کی اصطلاحات اور ہوتی ہیں دونوں کی زبان میں فرق ہوتا ہے جمہوری معاشرے میں کبھی متفقہ رائے یا یونینیمس اوپینین یا یونینیمٹی آف تھاٹ کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا دوسری بات میں نے یہ کہی کہ ضروری نہیں ہے کہ پبلک اوپینین میجورٹی کی رائے ہو اکثریت کی رائے ہو پبلک اوپینین اس گروہ کی ان لوگوں کی رائے ہوتی ہے جو اپنی رائے زوردار طریقے سے میس میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے مختلف ٹیکنیکس کمیونیکیشن کی استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک اپنی رائے پہنچا سکتے ہیں ہمیشہ وہ رائے پبلک اوپینین کے طور پہ پریویل کرتی ہے معاشرے میں مثلا پاکستان کی مثال لے لیجیے یہاں پینسٹھ ستر فیصد لوگ ایسے ہیں جو دیہات میں رہتے ہیں بہت کم لوگ ان میں سے اخبار پڑھتے ہیں بہت کم لوگوں کو ٹیلی ویژن کی سہولت میسر ہے وہ لوگ سیاسی مسائل میں بہت کم ایسی دلچسپی لیتے ہیں جس کو ہم دلچسپی کا اظہار کرنا کہتے ہیں ویسے تو معلومات رکھتے ہیں وہ سیاست کے بارے میں سیاسی مسائل کے بارے میں لیکن جس طرح شہروں میں بعض لوگ اظہار کرتے ہیں سیاسی مسائل پہ اپنی رائے کا وہ اس طرح کا اظہار نہیں کرتے تو پینسٹھ ستر فیصد لوگ تو وہ نکال دیجئے کسی سیاسی مسئلے سے باقی جو پینتیس فیصد آبادی ہے شہر کی اس میں سے ففٹی پرسینٹ ہاؤس وائفس گھریلو خواتین نکال دیجئے جو بہت کم سیاسی مسائل پہ اظہار خیال کرتی ہیں باقی رہ گئے سترہ فیصد لوگ ان میں سے کچھ نابالغ لوگ نکال دیجئے سات آٹھ پرسینٹ نابالغ لوگوں کو بھی نکال دیں تو سات آٹھ پرسینٹ لوگ رہ گئے ان سات آٹھ پرسینٹ لوگوں میں سے کچھ لوگ اوپینین تو ضرور رکھتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے چھ سات پرسینٹ لوگوں کی اوپینین میں سے کچھ لوگوں کی اوپینین کسی مسئلے کے حق میں ہوگی کچھ لوگوں کی اس مسئلے کے خلاف ہوگی ایک دوسرے سے متضاد اوپینین ہوگی ان کی اس میں سے صرف تین چار پرسینٹ لوگوں کی وہ اوپینین وہ رائے جو زیادہ زور شور سے اپنی رائے کو پیش کر سکتے ہیں اخبار میں بیان دے سکتے ہیں اخبار میں مضمون لکھ سکتے ہیں لیٹر ٹو دا ایڈیٹر لکھ سکتے ہیں جلوس نکال سکتے ہیں پوسٹر چھپوا سکتے ہیں کہیں تقریر کر سکتے ہیں وہ اوپینین پریویل کرے گی بطور پبلک اوپینین کے تو آپ نے دیکھا کہ پوری آبادی میں سے صرف چار پانچ پرسینٹ لوگوں کی اوپینین بھی پریویل کر سکتی ہے بطور پبلک اوپینین کے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ میجورٹی کی اوپینین ہو البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کوئی بھی اوپینین پبلک اوپینین بننے کے لیے ظاہر ہونی ضروری ہے کسی کے ذہن میں کیا ہے وہ جب تک اس کا اظہار نہ کرے ہمیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ کوئی گروہ کوئی طبقہ کوئی فرد کوئی پارٹی کوئی ادارہ کیا سوچ رہا ہے جب تک وہ اس کا اظہار نہ کریں اور اظہار کے لیے ذرائع ابلاغ استعمال ہوتے ہیں اپنی اوپینین کے اخبار استعمال ہوتا ہے ٹیلی ویژن استعمال ہوتا ہے کتاب استعمال ہوتی ہے فلم استعمال ہوتی ہے ویڈیو استعمال ہوتا ہے جو بھی ذریعہ پوسٹر لگاتے ہیں پمفلٹ چھاپتے ہیں جلوس نکالتے ہیں جلسہ کرتے ہیں یہ سب ذرائع جو ہیں یہ ذرائع ابلاغ ہیں جس سے ہم زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں تک اپنی اوپینین کا اظہار کرتے ہیں تو میں یہ تفصیل اس لیے بتا رہا تھا آپ کو کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایوب خان کے دور میں ایک نیا سیاسی انداز رپورٹنگ کا جو شروع ہوا تھا اس میں سرکاری افسران اور وزیروں اور حکام کے بیانات کو اہمیت دینی شروع کی گئی تھی اور یہ انداز آج بھی ہماری صحافت میں پایا جاتا ہے کہ لوگ اس بیان کو اس خبر کو زیادہ نمایاں شائع کرتے ہیں عام طور پہ جو حکومت کا ساتھ دے رہے ہوں یا حکمران پارٹی سے متعلق ہوں یہ ٹرینڈ یہ رجحان صحافت میں ایوب خان کے مارشل لا سے آیا اس کے بعد ایوب خان کو جانا پڑا استعفی دے کے ایک بہت بڑی ایجیٹیشن کے بعد اور ملک میں دوسرا مارشل لا نافذ کیا گیا اس مارشل لاء کے دوران صحافت کا کیا انداز رہا اس پہ ہم اپنی اگلی گفتگو میں بات چیت کریں گے